السلام علیکم I welcome you again please seeing back in the classrooms and I hope that you are enjoying you lectures them interesting ابھی تک ہم نے uh, کافی کچھ کر لیا ہے اس ٹاپک میں ہم نے لاجک کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے and we have covered a شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاجک کا جو ہم نے جیسے جس طریقے سے ہم نے پہلے لیکچر میں ڈیفائن کیا تھا لاجک کو وہ یہ تھا کہ logic provides rules and principles for analysing valid and invalid arguments کہ میں نے بالکل پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ از این آرگومنٹ اور اس کو کس طریقے سے ہم اینالائز کریں گے اچھا آرگومنٹ کا لفظ کامن انگلش یوزیج میں ہے اور آپ کو ایک انٹیوٹیولی آپ کو آئیڈیا ہے کہ وٹ از این آرگومنٹ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جب بات کر رہے ہوتے ہیں you have to present your argument اور آپ کے دوستوں کو اپنی بات کرنے کے لیے کوئی آرگومنٹ دیتے ہیں تو بعض بعض آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لاج یہ لفظ بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی جو بات تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی بیسیکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا آرگومنٹ جو ہے ویلڈ نہیں ہے ہمیں دوست سے کو بات کرتے ہو ہم یہ کہہ دیتے ہیں وکیل کا کام یہی ہے جب لائر جاتا ہے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آرگومنٹ دے in favour of his client اور جج کا ڈیسیزن اس کے اوپر بیس کرے گا اگر اس کا آرگومنٹ ویلڈ ہوگا تو پھر جج کا ڈیسیزن جو ہوگا it will be in favour of that lawyer اور اگر اس کا آرگومنٹ ویلڈ نہیں ہوگا ان ان اوپینین آف دا جج تو وہ کہہ دے گا کہ بھی اس کا کیس جو ریجیکٹ ہو جائے گا تو آرگومنٹ کا لفظ ہم یوز کرتے رہتے ہیں کامن یوزیج میں آج ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو فارملی ہم نے جیسے میتھمیٹیکل میں کسی اینٹی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کو ہم فارملی آرگومنٹ کو ڈیفائن کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کن کن آرگومنٹس کو ہم ویلڈ کہتے ہیں اور کن آرگومنٹس کو ہم انویلڈ کہتے ہیں ہم بڑی پریسائز اور سنتھیٹک ڈیفینیشن دیں گے ان سارے کنسیپٹس کی اور پھر ہم ان کو پھر یوز کریں گے ان ڈیفینیشنس کو پھر ان رولس کو بتائیں گے جن کی مدد سے ہم نے بتانا ہے کہ this argument is valid and this argument is not valid ابھی تک ہم نے پچھلے لیکچرز میں بیسیکلی آپ لوگوں کو پریپیئر کیا ہے اسی کام کے لیے ہم نے ابھی تک آپ کو کچھ بیسک ڈیفینیشنز دی ہیں اسٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن دی ہے آپ کو اسٹیٹمنٹ اور پھر ہم نے کنیکٹوز انٹروڈیوس کیے ہیں ہم نے پانچ یا چھ کنیکٹوز انٹروڈیوس کیے ہیں we are not going to introduce any more connectives ابھی تک ہم نے جو کنیکٹرز انٹروڈیوس کیے ہیں ان کے ہم نے ٹروتھ ٹیبلس بنائے ہیں ہم نے کنیکٹوس کو پراپرلی ڈیفائن کرنے کے بعد پھر ان کے ٹروتھ ٹیبلس بنائے ہیں اور پھر ہم نے ان کنیکٹوس کو آپس میں ریلیٹ کیا ہے کہ کس طرح ایک کنیکٹو کو لکھا جا سکتا ہے in terms of another connective اور ہم نے پھر لاز آف لاجک کو بھی ڈسکس کیا ہے کس طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹ فارم کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹ فارمس کو اکویلنٹ ثابت کر سکتے ہیں بیسیکلی ابھی تک ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے this has provided us tools and expertise for analysing our arguments اب ہمارا جو امپورٹنٹ کام جو ہے وہ آج کے لیکچر میں یہی ہوگا کہ ہم نے آرگومنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے اور پھر ہم نے بتانا ہے آپ کو کہ آرگومنٹ کون سے ویلڈ ہوں گے اور کون سے آرگومنٹس جو وہ انویلڈ ہوں گے تو اس کی ایک ایگزامپل uh, کے طور پہ ہم فارمل ڈیفینیشن دینے سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک آرگومنٹ کی اور پھر ہماری جو ڈیفینیشن ہوگی that will base on that example اس ایگزامپل کی مدد سے آرگومنٹ کی فارمل ڈیفینیشن کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو اب آپ uh, اس ایگزامپل کو دیکھیں uh, ہمارے پاس اس وقت آئی ریٹن تھری لائنس ایک آرگومنٹس کو لکھنے کے لیے تین لائنس کو یوز کیا ہے پہلی ہماری جو ہے ہم کہہ رہے ہیں an interesting teacher keeps me awake یہ ہماری پہلی اسٹیٹمنٹ ہے I stay awake in discrete mathematics class for my discrete mathematics teacher is interesting اچھا اب اس میں دیکھیں کہ پہلی دو اسٹیٹمنٹ جو ہیں اس میں ہم کچھ ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ ہمارے پریمسز ہیں اور اس کے بیس کے اوپر ہم نے تیسری لائن جو ہے وہ ہمارا کنکلوژن دے رہی ہے ہم پہلی لائن میں کہہ رہے ہیں can interesting teacher keeps me awake دوسری لائن میں ہم کہہ رہے ہیں I stay awake in discrete discrete mathematics mathematics class therefore my teacher is interesting اب یہ جو آرگومنٹ پریزنٹ کی ہے is it valid or not میں اپنی ڈسکریٹ کلاس میں جاگا تو رہتا ہوں لیکن کیا یہ میرا جاگنا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ میرا ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ٹیچر جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے یا نہیں از اے ٹرو اور ناٹ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آرگومنٹ کو ہم نے کس طریقے سے اینالائز کرنا ہے اچھا یہ ہمارا ہے ایک طرح کی ایگزامپل ہے آرگومنٹ کی اوکے okay. اب اس ایگزامپل کی مدد سے اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ آرگومنٹ کو فارملی ڈیفائن کریں گے اب آرگومنٹ کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے اس کو آپ ایک نظر دیکھیں an argument is a list of statements called premises or or hypotheses followed by a statement called the conclusion یہ ہمارے پاس ہے اس کی فارمل ڈیفینیشن اب ہمارے پاس جو بھی میں نے ایگزامپل دی تھی اس میں ہمارے پاس دو پریمسز تھے پہلا پریمائز جو تھا وہ یہ تھا کہ interesting teacher keeps me awake اور دوسرا یہ تھا کہ I stay awake discrete mathematics class یہ ہمارا دو پریمائسز تھے اور ہم نے جو کنکلوژن لیا تھا اس اس میں میں ہم نے یہ کیا تھا کہ I stay awake in discrete mathematics class therefore my discrete mathematics teacher is is interesting اچھا اب اس میں ہم یہ دیکھیں اب واپس ہم اسی سلائڈ پہ آتے ہیں یہ جنرل ڈیفینیشن میں ہم دو پریمیسز نہیں لے رہے بلکہ ہم جنرل ڈیفینیشن میں نمبر آف کو ہم این لے رہے ہیں تو پہلے پریمائز کو ہم پی ون سے ڈینوٹ کریں گے دوسرے پریمائز کو ہم پی ٹو سے ڈینوٹ کریں گے تیسرے پریمائز کو ہم پی تھری سے ہم پی این سے ڈینوٹ کریں گے آرگومنٹ کو عام طور پہ اسی طریقے سے ہم لسٹ کریں گے جب ہم فارملی ڈیفائن کریں گے پہلے پریمائز دیں گے ہم اور اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس یہ تین ڈاٹس کا symbol I think you are family symbol یہ دیئر فور کو انڈیکیٹ کر رہا ہے ایک لائن ہم نے ڈرا کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے لکھا ہوا ہے اس کے بعد اپنا کنکلوژن ہم لکھ دیں گے تو اسی طریقے سے ہم نے جو ابھی اگزامپل میں نے آپ کو دی تھی وہ اسی طریقے سے دی گئی تھی پہلی دو لائنیں جو تھی وہ ہمارے پیمسز تھے اور تیسری لائن جو تھی دیٹ واز اوور کنکلوژن اچھا اب یہ شروع میں میں آپ کو بتا دوں کہ جب آرگومنٹ کو ڈسکرائب کیا جائے گا تو it will not be always that way ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ پریمیسز کو بالکل کلیئرلی بتایا جائے جیسے اس ایگزامپل میں بتایا گیا کہ پہلے ہم ایکسپلسٹلی لسٹ کریں پریمیسز کو اور پھر اس کے بعد ہم ایک لائن ڈرا کریں اور پھر دیئر فور کا سمبل اور پھر کنکلوژن ہو ہم بعض ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسے ایکسرسائزز کریں گے ایسے پرابلمس ہم کریں گے اور ایسے ایگزامپلس بھی ہم کریں گے آپ کو پرووائڈ کریں گے جن میں کہ ہم نے اپنے آرگومنٹ کو اتنے فارمل طریقے سے نہیں لکھا ہوگا اس میں سے آپ نے تلاش کرنا ہوگا کہ اس میں پرومسز کون سی ہیں اور کنکلوژن ہمارا کون سا ہے تو جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو فیملیئر کرتے چلے جائیں گے ان ورڈ پرابلمس کے ساتھ تو آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا کہ آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ اس جو ہمیں آرگومنٹ پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں پریمسز کدھر در کنکلوژ کے کی طرح ایک جنرل سا رول آپ یہ سمجھ لیں کہ کنکلوژن کو ہم عام طور پہ آخر میں لکھتے ہیں اور نارملی دیر فور کے بعد آتا ہے لیکن یہ یہ اتنا ایسا رول نہیں ہے جس کو ہم ہمیشہ فالو کریں ہم انگلش میں دیر فور کی جگہ بہت سے دوسرے لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں دس کا لفظ استعمال کرتے ہیں سو دیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ جب ہم آپ کو پرابلمس دیں گے تو اس میں آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ اس میں سے پریمسز کون سی ہیں اور ہمارا کنکلوژن کیا ہے اچھا اگلا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آرگومنٹ کو تو ہم نے ڈیفائن کر دیا ورڈس اس کو ہم نے فارمل ڈیفینیشن آپ کو دے ہے کہ what is an argument argument میں ہمارے پاس ہوتے ہوتے ہیں ہیں کنکلوژ فالو uh, کرتا ہے اب ہم نے یہ اس کو اینالائز کرنا ہے لاجک کا کام یہ ہوگا کہ ہم اینالائز کرنا ہے کہ آرگومنٹ ویلڈ کب ہوتا ہے اور انویلڈ کب ہوتا ہے انٹیوٹیولی آپ کو ایک سینس ہے آرگومنٹ کس آرگومنٹ کو ہم ویلڈ کہتے ہیں اور کس آرگومنٹ کو ہم انویلڈ کہتے ہیں آپ کو میرا خیال ہے کہ اس بات کی ایک کلیئر سینس ہے لیکن میتھمیٹیکلی ہم ویلڈ آرگومنٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے اس کے لیے ہم میتھمیٹیکلی ہم جس طریقے ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفینیشن ویری ویری پرسائز ہم یہ کرتے ہیں تو اب ہم ویلڈ اور انویلڈ آرگومنٹ کی ڈیفینیشن آپ کو میں دیتا ہوں ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ an argument is valid if the conclusion is true when all the premises are true یہ اس کی آرگومنٹ کی ویلڈیٹی کے لیے ہم اس طریقے سے ہم ایک کسی آرگومنٹ کو اس طریقے سے ہم ویلڈ کہتے ہیں تو اب اسی ایگزامپل پہ واپس آ جاتے ہیں ہمارے پاس دو تھے جو بھی میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے ہم نے اس آرگومنٹ کو ویلڈ اس وقت کہیں گے when both these premises are true اور ہمارے پاس کنکلوژ اس سے فالو ہوگا ہمارا ان کا کنجنکشن جو ہے it will imply over conclusion اچھا واپس اسی ڈیفینیشن پہ آ جائیں اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا ابھی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہوئے کہ an argument is valid if the conclusion is true when all the premises are true اچھا اسی چیز کو آلٹرنیٹولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ an argument is valid if conjunction of its premises imply conclusion یہ اسی کو ریفریز میں نے کیا ہے اپنی ڈیفینیشن کو اور اب اس کو ریفریز کرتے ہیں یوزنگ میتھمیٹیکل سمبلس ہمارے پاس پرمسز جو ہیں وہ P one P two P three up to P n یہ ہمارے پاس پرائمسز ہیں اور اگر ان کا کنجنکشن ٹرو ہو then then the conclusion should follow تو اس کو ہم ری رائٹ کریں گے جب سمبولک uh, فارم میں تو ہم کیا کہیں گے conjunction of P one P two P three so on up to P n implies conclusion C اس میں کنکلوژ ڈینوٹ uh, کر رہا ہے تو اگر یہ ہماری امپلیکیشن اگر یہ ٹوٹالوجی ہو جائے تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے اچھا یہاں پہ لفظ میں ٹوٹولوجی استعمال کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس امپلیکیشن کو ہونے کے لیے ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں امپلیکیشن ہماری کب ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ امپلیکیشن کو ڈسائڈ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے امپلیکیشن پی امپلائز کیو صرف اس وقت ہوتی ہے جب پی ہو اگر پی فالس ہے تو پھر ہمیں کیو کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی if is then Q is is always always true true sorry the implication P if false تو پھر ہمیں کیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹرو ہوگا تب بھی ہماری امپلیکیشن ٹرو ہو جائے گی اور کیو اگر فالس ہوگا تب بھی ہماری امپلیکیشن جو ٹرو ہو جائے گی ہمیں امپلیکیشن کی ٹروتھ کو ڈسائڈ کرنے کے لیے صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر پی ٹرو ہے تو کیو ٹرو ہے یا نہیں اگر پی ٹرو ہونے کے بعد کیو ٹرو ہوگا دین دا امپلیکیشن از ٹرو اب ہم یہ جو ٹوٹالوجی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ if the conjunction of implies it should be tautology تو اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے جو پرمسز ہیں ان میں سے ایک بھی اگر فالس ہو جائے گا تو ہمارا آرگومنٹ جو ہے that will be a valid argument اس کو ہم کہیں گے کہ اٹس اے ویلڈ آرگومنٹ کیونکہ اس صورت میں ہم یہ کہہ رہے ہوں گے false implies something conclusion whatever the conclusion ہم اپنے آرگون کو ویلڈ کہیں گے اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وچ آر ناٹ میرا خیال ہے کہ کامن یوز میں نہیں ہے ہمارے پاس آرگومنٹ میں کوئی ایک ہمارے پاس آرگومنٹ میں ہمارے پاس ایک بھی اگر غلط آ جاتا ہے فالس uh, آ جاتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آرگومنٹ از ویلڈ سمپلی ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم سارے کے سارے پریمیسز ٹرو ہیں تو ان کا کنجنکشن جو ہے دیٹ ول آلسو ٹرو اور پھر اگر کنجنکشن ٹرو ہونے کے بعد کنکلوژ بھی ٹرو ہو جائے تو دین بیکمس ٹرو تو اس طرح میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طریقے سے ہم نے یہاں پہ لفظ کو یوز کیا ہے کہ جب بھی آرگومنٹ ویلڈ ہوگا دس امپلیکیشن ول بیکم اے ٹوجی اچھا اب انویلڈ کی ڈیفینیشن بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان آرگومنٹ ان ویلڈ کب ہوتا ہے if the conclusion is false then all the premises are true ٹھیک ہے alternatively an argument is invalid if conjunction of its premises does not imply conclusion اچھا تو آرگومنٹ کو ڈسائڈ کرنے کے لیے ویلڈ کب کب ہمارا آرگومنٹ ہم نے دوبارہ میں ریکال کرتا ہوں کہ ہمارا آرگومنٹ کب ویلڈ ہوگا اگر تو ہمارے پریمسز کا کنجنکشن فالس ہے تو whatever the case conclusion true ہے یا فالس ہے اور گارگومنٹ از ویلڈ اوکے تو اگر ہمارے پرمسز کا کنجنکشن جو ہے وہ ٹرو ہے اور کنکلوژ فالس ہو رہا ہے تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ انویلڈ ہے okay. میرا خیال ہے کہ ویلڈ اور انویلڈ uh, کا کنسپٹ آپ لوگوں کو uh, کافی کلیئر ہو گیا ہوگا اچھا ایک چیز کا میں یہاں پہ ایک میں آپ کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی آرگومنٹ کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے پرومسز کی ویلیوز کے بارے میں ہم نے ایز سچ ہمیں کیئر نہیں کرنی کہ this premise valid or not ہم اس کو سنتھیٹیکلی ہمیں بعض کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آرگومنٹ میں پریمسز uh, جو ہیں وہ ان کی ویلیوز کیا ہیں یعنی وہ کون کس اسٹیٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کس اسٹیٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم ساری پاسبلٹیز کو لیں گے اور پھر اس کا ایک ٹروس ٹیبل بنائیں گے جیسے ہم کرتے رہے ہیں اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ٹوٹالوجی آتی یا نہیں آتی آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایلگوریدم کہہ لیں ہمارے پاس موجود ہے اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ سارا آپ کو پروسیس جو کلیئر ہو جائے گا اچھا ایک اور چیز میں بتانا چاہتا تھا آپ کو وہ یہ کہ ہم نے لفظ ویلڈ اور آرگومنٹ کا آرگومنٹ کی صورت میں ہم نے لفظ استعمال کیا ویلڈ اور انویلڈ کا آرگومنٹ یا تو ویلڈ ہوتا ہے یا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ کے لیے ہم لفظ یوز کر رہے تھے ٹرو اور false false statements are true اور ان دونوں لفظوں کو ویلڈ اور انویلڈ اور ٹرو اور فالس کو آپ دونوں نے اپنے اپنے طور پہ رکھنا ہے یعنی آرگومنٹس کے لیے ہم ویلڈ اور انویلڈ استعمال کرتے ہیں آرگومنٹ ٹرو فالس نہیں ہوتا آرگومنٹ یا تو ویلڈ ہوتا ہے یا یا انویلڈ ہوتا ہے اسی طریقے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے ویلڈ یا انویلڈ نہیں ہوتی بلکہ اسٹیٹمنٹ یا تو ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی اچھا اب ہم اس پوزیشن میں کہ اپنے آرگومنٹ کو اینالائز کرنا شروع کر دیں تو پہلے ہم اینالائز کریں گے آرگومنٹس کو یوزنگ ٹروتھ ٹیبلس تو پہلا آرگومنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اس فارم میں ہے ہمارے پاس دو پریمسز ہیں پی امپلائز کیو ہمارا پہلا پریمائز ہے اور پی ہمارا دوسرا پریمائز ہے اور کنکلوژن ہم لے رہے ہیں کیوں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ is it a valid argument or not یہ پہلا ٹیبل ہے تو اس کو کیئرفلی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ٹیبل بناتے ہوئے ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ پہلے تو اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے پاس ویریبلس ہیں ان کو ہم ان کے لیے کالم بناتے ہیں we have two variable so we have column so P and Q اس کے بعد اپنے پریمسز جو ہیں ان کے لیے ہم کالم بناتے ہیں دو ہمارے پاس پریمسز ہیں پی امپلائز کیو اینڈ تو پی امپلائز کے لیے آپ ٹیبل بنا لیتے ہیں وہی ہمارا طریقہ ہے کہ it will have a false value when P is true and Q is false it will have true values for other possibilities اور پی کو ایز سچ ہم نے لکھ دیا اب یہ ہم نے پرمیسز بنا دیے ہیں اب ہم نے کنکلوژن اس کا لکھنا ہے تو ہم نے ایز سچ وہاں پہ لکھ دیا ہے کیوں کو کر دیا اچھا اب ویلڈیٹی کے لیے پورا ٹیبل جو ہے ایز سچ ہم نے اینالائز نہیں کرنا اب اس میں صرف وہ روز ہم نے لینی ہے جن میں کے پریمسز سارے کے سارے ٹرو آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ان چار روز میں سے صرف ہم نے پہلی رو کو ہم نے اینالائز کرنا ہے اس رو کو ہم کریٹیکل رو کہیں گے یعنی ان روز کو جن میں کے سارے پریمسز جو ہیں وہ ٹرو ہوں ان کو ہم کریٹیکل روز کہیں گے صرف ہم نے ان روز کو اینالائز کرنا ہے اگر ان ساری روز میں کنکلوژن میں بھی ہمارے پاس ٹی آ رہا ہے ٹرو آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے تو اب اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف پہلی رو ایسی ہے جس میں دونوں میں ٹی آ رہا ہے تو کورسپونڈنگلی کیو میں بھی ہمارے کنکلوژ میں بھی ٹرو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آرگومنٹ از ویلڈ اچھا یہ ایگزامپل بڑی سنتھیٹک لگ رہی ہے اس میں پلائز کیو ہمارا ایک پریمائز تھا پی کیو دوسرا پریمائز تھا اور پھر ہمارے پاس آ گیا تو آپ اس کو زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ پی کو کوئی آپ پی کے لیے کوئی ریئل لائف میں سے اسٹیٹمنٹ لے لیں اور کیو کے لیے بھی ریئل لائف میں اسٹیٹمنٹ لے لیں وہی اسٹیٹمنٹس ہم لے لیتے ہیں کہ پی ہم لے لیتے ہیں uh, کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ لی تھی اسلم لیوز ان لاہور اور کیو لے لیتے ہیں اسلم لیوز ان پاکستان اور پھر اس کو اینالائز کریں کہ ہمارا آرگومنٹ جو ویلڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اچھا اب ہم ایک اور آرگومنٹ کو اینالائز کرتے ہیں اس کے لیے اسی طریقے سے ہم ٹیبل بنائیں گے this argument is incidentally invalid آپ اس آرگومنٹ کو دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس دو پریمیسز ہیں P implies Q is the first premise اور دوسرا پریمائز ہے کیو اور کنکلوژن اس کا آ رہا ہے دیئر فور پی اس کے لیے بھی اسی طریقے سے ہم نے ٹیبل بنانا ہے چونکہ دو ویریبلز ہیں تو ایک کالم پی کے لیے آ جائے گا دوسرا کالم کیو کے لیے اور پھر ون بائی ون دونوں پریمیسز کے لیے ہم کالم بناتے ہیں پی امپلائز کیو کے لیے کالم بناتے ہوئے یاد رہے کہ آپ کو ایف والی اینٹری کو پہلے فل کر سکتے ہیں P implies Q is false when P is true and Q is false باقی ساری اینٹریز جو ہیں اس کالم کی ہم ٹی سے فل کر دیتے ہیں کیو کالم کو ہم نے ری رائٹ کرنا ہے سمپلی تو کیو کی ویلیوز ہمارے پاس آ گئی اس کالم میں ٹی ایف ٹی ایف اچھا اب ہم نے پورے کا پورا ٹیبل نہیں بلکہ اس کی کریٹیکل روز کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں تو وہ روز اس کی کریٹیکل ہیں جن میں کہ سارے کے سارے پریمسز جو ہیں وہ ٹرو ہیں تو پہلی رو جو ہے this is critical because both premises are true there اور تیسری رو جو ہے دیٹ از آلسو کریٹیکل کیونکہ اس میں بھی دونوں پریمسز جو ہیں وہ ٹرو ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن میں کورسپونڈنگ ویلیوز کیا آ رہی ہیں تو پہلی رو میں تو ٹرو ہے لیکن دوسری رو میں فالس آ گیا ہے تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے these two very simple arguments ہم نے ان میں سے ایک آرگومنٹ ویلڈ تھی اور دوسری آرگومنٹ جو تھی ویلڈ تھی اب ایک اور آرگومنٹ کو انالائز کرتے ہیں this is again a simple argument لیکن اب اس میں تھوڑے سے ہم ویریبلس کی تعداد ایک تو بڑھا رہے ہیں اور پھر پریمیسز کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں نا we'll have three variables instead of two and premises بھی ہم تین کرتے ہیں اب یہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے اس میں ہمارے پاس تین پریمسز ہیں پہلا ہے P vel Q P implies tilde Q P implies R اور کنکلوژن میں ہم کر رہے ہیں آر اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ whether or not this argument is valid تو اس کے لیے اسی طریقے سے ہمیں ٹیبل بنانا پڑے گا تین پہلے کالم پی کیو اور آر کے لیے آ گئے تین کالم ہمارے پاس تین پریمسز کے لیے پی ڈس جنکشن کیو کے لیے ہم ایف والی انٹریز کو پہلے فل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ٹی کی انٹریز کو فل کر دیتے ہیں پی امپلائز ٹلڈا کیو میں بھی ہم ایف والی انٹریز کو پہلے فل کر دیتے ہیں it has F when P is true and tilde Q is false اور باقی اینٹری ساری کی ساری اس کی ٹرو ہو جائیں گی اور تیسرا پریمس جو ہے پریمائز ہمارا پی امپلائز کیو ہے تو اس میں بھی ایف والی انٹری کو پہلے فل کر دیں it is false when P is true and R is false تو یہ دوسری رو اور چوتھے رو میں ایف ہمارے پاس آ گیا باقی روز کو ہم ٹی کے ساتھ فل کر دیتے ہیں اب بھی اس آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کریٹیکل روز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اب اس میں دیکھیں کہ تین روز ایسی ہیں جن میں کہ تینوں پریمسز ہمارے ٹرو ہیں ایک تو تھرڈ رو میں تینوں پریمسز ٹرو ہیں پھر ففتھ رو میں اینڈ دین سکس رو ان میں ہمارے تینوں پریمسز جو ہیں دے ہیو ٹرو ویلیوز اب ان کی کورسپونڈنگ ویلیو ہم دیکھتے ہیں کنکلوژن میں کنکلوژن میں ہمارا آر کا کالم جو ہے آر از اوور کنکلوژن اور اس میں ان تینوں کے کورسپونڈنگ دو ویلیوز تو ٹرو ہیں لیکن تیسری ویلیو جو ہے وہ فالس ہے تو چونکہ ساری کی ساری ویلیوز ٹرو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے اٹ از ناٹ ویلڈ اچھا ابھی تک ہم نے جن تین آرگومنٹس کو اینالائز کیا ہے دیور سم وٹ سنتھیٹک میرا خیال آپ نے اتنا انجوائے نہیں کیا ہوگا اس انالیس کو ہوپ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ان کے جو ویریبلز ہیں ان کو ریپلیس کر دیں ود ریئل لائف اسٹیٹمنٹس اور پھر یہ دیکھیں پھر اس کو انالائز کر کے دیکھیں کہ آپ کے آرگومنٹ جو ہیں وہ کس لیے انویلڈ ہیں اور کس لیے ویلڈ ہیں اچھا اب جو ہم ایگزامپل لے رہے ہیں اس میں ہمارے پاس آرگومنٹ جو ہوگی they will be word problem ہمیں ایک آرگومنٹ دیا جائے گا انگلش اسٹیٹمنٹس کے ذریعے اسٹیٹمنٹس ان انگلش اور پھر ہم نے ان کو انالائز کرنا ہوگا تو اب اس میں ہم نے اسٹیپ یہ کرنا ہوگا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیٹمنٹ فارم میں ٹرانسلیٹ کریں گے وتھ سمبلز اینڈ کنیکٹوس اور پہلی جو میں اس میں ایگزامپل لے رہا ہوں وہ ہمارے پاس اس طرح ہے if Tarik is not on team A then Hamid is on team B یہ ہمارا پہلے پریمائز ہو گیا دوسرا پریمائز ہے if Hamid is not on team B then Tarik is on team A اور کنکلوژن آ رہا ہے Tarik is not on team A Hamid is not on team B اب یہ جو ہمیں آرگومنٹ دیا گیا ہے ان پلین انگلش اس کو کس طریقے سے ہم نے انالائز کرنا ہے تو اس کو انالائز کرنے کے لیے ہمیں اسی طریقے سے ہمیں ٹیبل بنانا پڑے گا لیکن ٹیبل بنانے سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ اس میں سے اسٹیٹمنٹس جتنی بھی ہمارے پاس ہیں ان کے لیے ہم سمبلس معلوم کریں گے اب یہ دیکھیں کہ اس میں اسٹیٹمنٹس کون کون سی ہیں پہلا کام آ رہا یہ ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں تارک از ناٹ آن ٹیم اے یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے ہم اس کے لیے کوئی سمبل لے سکتے ہیں اس طرح Hamid is on team B is under statement اور اس کے لیے ہم سمبل لے سکتے ہیں Hamid is not on team B اس کے لیے دوسرا سمبل لینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ اسی Hamid is on team B کا نگیشن ہو جائے گا اچھا اسی طرح میرا خیال ہے کہ these are all the statements اس میں دیکھ لیں کہ انہیں یہی ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں کبھی نگیشن کے ساتھ آ رہی ہیں اور کبھی وہ بغیر نگیشن کے آ رہی ہیں اب پہلی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ تھی تارک از ناٹ آن ٹیم اے اچھا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ٹی کا سمبل یوز کریں اچھا کنوینشن ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم پوزیٹو سین میں اسٹیٹمنٹ کو ڈینوٹ کرتے ہیں تو ہم تارک از ناٹ آن ٹیم اے کو ٹی سے ڈینوٹ کر سکتے تھے لیکن میرا خیال بہتر یہ ہوگا کہ ہم تارک از آن ٹیم اے کو ٹی سے ڈینوٹ کریں اور پھر اس کی نگیشن جب ہم لیں گے ناٹ آن ٹیم تو اس کو ٹلڈا ڈی سے ہم ڈینوٹ کر لیں گے تو پہلی ہماری اسٹیٹمنٹ ہو گئی تارک از آن ٹیم اے اور جس کو ہم ٹی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں دوسری اسٹیٹمنٹ آ گئی حمید از آن ٹیم بی اور اس کو ہم ایچ کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ دوبارہ اپنے آرگومنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے اور پھر ان سمبلس کو کنیکٹ کرنا ہے یوزنگ ڈفرنٹ کنیکٹوس ہم نے پریمائز کو ری رائٹ کرنا ہے اسٹیٹمنٹ فارم میں یوزنگ کنیکٹوز اینڈ سمبلس اب پہلا ہمارا پریمائز ہے ہے وہ if is not on team A then Hamid is on team B تو کلیئرلی یہ ایک امپلیکیشن ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارے پاس امپلیکیشن اس طرح بنے گی if Tarik is not on team A tilde T then Hamid on team B tilde T implies H اچھا دوسری ہمارے پاس ہے statement if Hamid is not on team B then Tarik is on team A تو اس کے لیے جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ فارم بنے گی that will be tilde H implies T اب ہمارا کنکلوژن جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں تارک از ناٹ آن ٹیم اے اور Hamid is not on team B tilde T اور ٹلڈا ایچ اب ہم نے اپنی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اسٹیٹمنٹ فارم میں لکھ دیا آرگومنٹ کو ہم نے اسٹیٹمنٹ فارم میں لکھ دی ہے کو بھی اور کنکلوژ کو بھی اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو اینالائز کر سکتے ہیں with the help of truth table تو اس آرگومنٹ کے لیے ہم ٹروتھ ٹیبل بناتے ہیں اچھا اس پہ چونکہ دو ہی سمبل انوالو ہیں ٹی اور ایچ ہم ان کے لیے کالم بناتے ہیں پھر دونوں پریمیسز کے لیے کالم بناتے ہیں ٹلڈا ٹی امپلائز ایچ کے لیے کالم اور ٹلڈا ایچ امپلائز ٹی کے کالم امپلیکیشن کے لیے کالم بناتے ہوئے ہم نے پہلے ایف والا انٹری فل کرنی ہوتی ہے اور پھر ٹی والی انٹری اور اسی طریقے سے ہم دونوں کالمس کے لیے کرتے ہیں پھر کنکلوژن کے لیے ہم نے کالم بنانا ہے tilde T well tilde H اس کے لیے ہم نے کالم بنانا ہے اب یہ میں نے جو ٹیبل بنایا ہے اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ تھوڑا سا میں نے جگہ کو بچانے کے لیے کچھ کالمس میں نے نہیں لکھے جب آپ اس کو بنائیں گے تو پورا آپ نے اس کے بنانا ہے ٹپکلی اس کا ٹلڈا ٹی کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے تھا کالم ٹلڈا ایچ کے لیے علیحدہ کالم ہونا چاہیے تھا وہ میں نے تھوڑی سی بریوٹی کے لیے جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کو ٹیبل کو تھوڑا سا چھوٹا بنایا آپ جب اس کو ایکسرسائز کو کریں گے اگزامپل کو کریں گے تو وہ کالمس بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں اچھا کنکلوژن کے لیے ہمارے پاس جو کالم آیا that has entries F T T and T اب ہمارا آرگومنٹ کو اینالائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کریٹیکل روز کون کون سی ہیں it has three critical rows پہلی رو دوسری رو اور تیسری رو یہ تینوں روز جو ہیں دے آر کریٹیکل کیونکہ ان تین تینوں میں پرامسز کی ویلو ٹرو ہیں لیکن ان کی کورسپونڈنگ ویلو ساری کی ساری کنکلوژن میں ٹرو نہیں آ رہی ساری کی ساری پہلی میں فالس آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آرگومنٹ ہمارا انویلڈ ہو گیا اوکے ہم نے اس آرگومنٹ کو اینالائز کیا and we found that this argument is not valid ہم نے اس کو ٹروتھ ٹیبل کے ذریعے اینالائز کیا ہے کیا آپ اس کو ٹروتھ ٹیبل کے بغیر بھی اینالائز کر سکتے تھے it was just a real problem اور آپ اس کو اینالائز کر سکتے تھے دیکھیں کہ کیا آپ اس میں آپ کا کیا اس کو ویسے اینالائز کرنے کی کوشش کریں without the help of a truth table تو do the two things relate آپس میں اس کو کمپیئر کریں اچھا اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اگلی ایگزامپل میں بھی اسی طرح ہمارے پاس ایک آرگومنٹ دیا گیا ہے ان پین انگلش اور اس میں ہم نے وہی اسٹیپس کرنے ہوں گے پہلے اس کو لکھنا ہوگا اسٹیٹمنٹ فارم میں اور پھر اس کو ہم کریں گے فار ویلڈیٹی اگلی ہماری ایگزامپل یہ ہے product of these two number by six these of these two number by six تو یہ ہمارے پاس دو پرمیسز ہیں اور کنکلوژن ہمارے پاس آ رہا ہے the product of these two number is not divisible by six تو پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ اب اس میں سے اسٹیٹمنٹس کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ڈسٹنکٹ اسٹیٹمنٹس کتنی ہے اور ان اسٹیٹمنٹس کے لیے ہم نے سمبلس چوز کرنے ہوں گے تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے at least one of these two numbers is divisible by six اس کو ہم ڈی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں اچھا دوسری اسٹیٹمنٹ اسی پہلی پریمس کا جو ہے the product of these two number by six اس کو ہم پی کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں اچھا اب اس میں اور میرا خیال ہے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کنکلوژ میں ہمارے پاس آ رہا ہے the product neither of these two دوسرا پریمائز ہمارا ہے neither of these two number by six یہ کوئی آپ اس کو اور سے دیکھیں it's not a new statement یہ ہمارے پاس جو ڈی کی نیگیشن ہے بیسیکلی ڈی ہمارے پاس تھا at least one of these by six اور اس کی جو نیگیشن ہوگی وہ ہوگی neither of these two number انسریلی آپ کوئی بھی غیر ضروری سمبلز جو ہیں وہ آپ کو یوز نہیں کرنے چاہیے ورنہ آپ صحیح طریقے سے اپنے آرگومنٹ کو اینالائز نہیں کر سکیں گے تو ہمارا جو دوسرا پریمائز ہے وہ سمپلی ہے ٹلڈا ڈی اب ہم نے we are in position to rewrite our in statement form تو پہلا پریمائز بن جائے گا ڈی امپلائز پی دوسرا پریمائز ہمارا ہے neither of these two by six یہ آ جائے گا ڈل ڈی اور ہمارا کنکلوژ ہے the product of these two numbers is not divisible by six اور کنکلوژ ہمارا ہو جائے گا ٹلڈا پی اوکے اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں using truth table as before تو ہمارے پاس uh, پہلے دو کالم ڈی اور پی کے لیے آ گئے پھر ہمارے پاس دو کالم آ گئے دو پرمیسز کے لیے ڈی امپلائز پی کے لیے اور ٹلڈا ڈی کے لیے ٹلڈل uh, ڈی کو ہم روٹین uh, میں ایسے ہی فل کرتے ہیں well have F where we have T and D تو اس طرح پہلی دو روز میں ایف آ جائے گا اور دوسری دو روز میں ٹی آ جائے گا فائنلی کنکلوژن کا کالم جو ہے وہ ہے ٹلڈا پی کا کالم اس کو ہم فل کر لیتے ہیں F T F and T اچھا now we are in position to analyse our argument تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کریٹیکل روز کون کون سی ہیں اس میں we have third row and fourth row are critical because values of both the premises are true there اور کنکلوژن میں چونکہ ان کے کورسپونڈنگ ویلیوز دونوں ٹرو نہیں ہیں that follows that our argument is not valid okay اب ہم نے ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں اسی طرح سے تو ایگزامپل کو گریجولی ہم تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں اب اگلی ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے کہ we will have more premises and more variables اگلی ہماری ایگزامپل جو ہے وہ اس طرح سے ہے if I got an Eid bonus I will buy stereo if I دوسرا پریمائز اس کا ہو جائے گا if I sell my motorcycle I will buy stereo اور کنکلوژ ہمارے پاس ہے if I get an Eid bonus اور I sell my motorcycle then I will buy a stereo اچھا اس میں اسی طریقے سے پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈسٹنکٹ اسٹیٹمنٹس کتنی ہمارے پاس ہے ان سب کے لیے ہم نے سمبلس تلاش کرنے ہوں گے تو پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو کلیئرلی آ جائے گی I got an Eid bonus اور اس کے لیے ہم ای e کا سمبل چوز کر لیتے ہیں ابھی دیکھ لیں سمبل چوز کرتے ہوئے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایسے سمبل چوز کرنے ہیں جو کہ کسی نہ کسی لحاظ سے اسٹیٹمنٹ کو کورسپونڈ کر رہے ہوں تو عید بونس کے لیے میں نے ای e کا سمبل لے لیا ہے آئی ول بایا اسٹیریو ہماری دوسری اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے لیے ہم ایس کا سمبل استعمال کر لیتے ہیں اور I sell my motorcycle اس کے لیے ہم تیسرا سمبل ایم کا استعمال کر لیتے ہیں اب ہم نے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے اپنی آرگومنٹ کو دوبارہ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے so that we can translate it into symbolic language اس کا ہم نے اسٹیٹمنٹ فارم بنانی ہے تو پہلا premise if I got an Eid bonus I will buy a stereo تو یہ ہو جائے گا ای امپلائز ایس دوسرا پریمائز ہے if I sell my motorcycle I will buy stereo تو یہ بن جائے گا ایم امپلائز ایس اور کنکلوژن ہمارا ٹرانسلیٹ ہوگا if I get an bonus اور I sell my motorcycle E vel M then I will buy stereo implies S تو ہمارا کنکلوژن ہو گیا E vel M implies S اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس تین ویریبل ہیں we will have three columns for these variables and eight rows corresponding to these these three variables اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں پہلے تینوں کالم ہم اسی طرح روٹین میں فل کرتے ہیں تین ویریبلس کے لیے پہلا کالم ہم ای e کے لیے دوسرا ایس کے لیے اور تیسرا کالم ہم ایم کے لیے لے لیتے ہیں پھر اب اس میں چونکہ ہمارے پاس دو پرامسز ہیں تو دونوں پرامسز کے لیے ہم دو کالم بناتے ہیں پہلا ہمارا آ گیا پریمس ای امپلائز ایس اس کو ہم نے فل کرنا ہے تو اس میں بھی اسی طرح ایف والی اینٹریز کو ہم پہلے فل کر لیتے ہیں ایف اینٹریز کو to those entries where we have T for E and F for S تو یہ ہماری تھرڈ رو میں اور فورتھ رو میں ایف آ جائے گا اور باقی کالم اس میں ہم ٹی کے ساتھ فل کر دیتے ہیں دوسرا پریمائز ہمارا ہے ایم امپلائز ایس اس میں بھی ہم اسی طریقے سے ایف والی اینٹریز کو پہلے فل کرتے ہیں اور پھر ریمیننگ اینٹریز جو ہیں دے آر ٹی اب ہم نے کنکلوژن والا کالم لکھنے سے پہلے ہم اس کا ایک جو کمپوننٹ ہے ای ویل ایم اس کے لیے علیحدہ پہلے ایک کالم بنا لیتے ہیں تو اس کا کالم بھی ہم بناتے ہوئے ایف والی اینٹریز کو ہم پہلے فل کریں گے اور اس میں ایف صرف ان روز میں آئے گا جہاں پہ ای e اور ایم دونوں میں ایف ہے باقی ساری انٹریز جو ہیں وہ ٹی سے فل ہو جائیں گی اچھا اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کنکلوژن والا کالم جو ہے وہ لکھا جا سکے تو کنکلوژن میں ہمارے پاس ہے E vel M implies S اور اس میں بھی ہم ایف والی انٹریز کو پہلے فل کرتے ہوئے پورا کالم کمپلیٹ کر دیتے ہیں اب آرگومنٹ کو اینالائز کرنے کے لیے ہم نے کریٹیکل روز کو پہلے دیکھنا ہے کون کون سی ہیں اب اس میں نوٹ کریں کہ we have five critical rows پہلی رو بھی کریٹیکل ہے کیونکہ اس میں بھی دونوں پریمیسز کی کورسپونڈنگ ہمارے پاس ٹی آ رہا ہے دوسری رو بھی کریٹیکل ہے پھر اس کے بعد تیسری رو کریٹیکل نہیں ہے چوتھی میں بھی ایک رو میں ایف ہے ایک کالم میں ایف ہے دوسرے میں ٹی ہے پانچویں اور چھٹی پھر کریٹیکل روز ہیں اور پھر اس کے بعد آخری رو بھی کریٹیکل ہے so we have five critical rows in this table اب ان سب کے کورسپونڈنگ ویلیوز ہم دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن میں ان کی کورسپونڈنگ ویلیو پانچوں میں چونکہ ٹی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے میرا خیال ہم نے کافی پریکٹس کر لی ہے آرگومنٹس کو انالائز کرنے کی اور اتنی پریکٹس کے بعد اب آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کتاب میں پرابلمس گیون ہیں ان کو آپ اپنے طور پہ سالو کر سکیں آخر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آرگومنٹ ہم نے بالکل شروع میں آج کے لیکچر میں دیا تھا اس کو بھی انالائز کر لیں that will be an interesting application تو اس کو ہم انالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ آرگومنٹ جو ہے whether or not that argument is valid اب اسی آرگومنٹ کو میں دوبارہ ہی اسٹیٹ کرتا ہوں اس میں ہمارے پاس دو پرومسز ہیں اور ایک کنکلوژن ہے an interesting teacher keeps me awake یہ پہلا پریمائز ہے I stay awake in discrete mathematics class دوسرا پریمائز آ گیا اور کنکلوژن یہ ہے کہ my discrete mathematics teacher is interesting اچھا اب اس میں اسٹیٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آپ یہ نوٹ کریں گے کہ تھوڑا سا ٹرکی ہے پہلی اسٹیٹمنٹ ہماری بن رہی ہے کہ my teacher is interesting keeps me awake اس کو تھوڑا سا آپ کو اگلی اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے ایز اے اسٹیٹمنٹ پہلے تو اس طرح یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہم بنا لیتے ہیں مائی ٹیچر از انٹرسٹنگ اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہم بنا لیتے ہیں استے اویک اور تیسری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنے گی I am in discrete mathematics class as such یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ موجود تو نہیں ہے ان ورڈنگس کے ساتھ لیکن تھوڑی سی پریکٹس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے وتھ سمپلس تو یہ ہماری تیسری اسٹیٹمنٹ یہی بنے گی I am in discrete mathematics class اور اس کو ہم سمبل ایم کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں اچھا اب ہمارا اگلا اسٹیپ شروع ہو جائے گا for for analysing the argument اگلے اسٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اسٹیٹمنٹس کو ہم نے ری رائٹ کرنا ہے using symbols and connectives statement form میں ہم نے ری رائٹ کرنا ہے تو پہلا پریمائز ہے an interesting teacher keeps me awake تو اس کو آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی بنتی ہے if a teacher is interesting then I stay awake تو اس طرح یہ بنے گا T implies A I stay in discrete mathematics class تو یہ ایکسل میں دو اسٹیٹمنٹس کا کنجنکشن ہے یہ ہمارے پاس ہے کہ آئی ایم او ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور دوسری ہے I am in discrete mathematics class تو اس طرح یہ بن جائے گا اے ہیٹ ایم دوسرا پریمائز ہمارا اس طریقے سے بن جائے گا اور فائنلی کنکلوژن کو ہم لکھیں گے my discrete mathematics teacher is interesting تو ہمارے پاس یہ دو اسٹیٹمنٹس کا پھر ہمارے پاس کنجنکشن آ رہا ہے ایک تو یہ کہ مائی ٹیچر از انٹرسٹنگ اور دوسرا یہ کہ I am in discrete mathematics class یہ ایم ہیٹ ٹی یہ ہمارا کنکلوژن بن جائے گا اوکے اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں تو یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اسٹیٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے you need a lot of practice for it تو hopefully you will keep doing that practice اب یہ ہم نے پروسیس کرنے کے بعد اگلا ہمارا پروسیس جو ہے وہ تو کافی سسٹمیٹک ہے ہم روٹین پروسیس میں کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو انالائز کرتے ہیں وی ہیو تھری ویریبلس تو ان کے کورسپونڈنگ ہم کالمس تین پہلے بنا لیتے ہیں ٹی کے کورسپونڈنگ کالم ہے پھر اے کے کورسپونڈنگ کالم ہے and then column for M پھر ہمارے پاس دو پریمسز ہیں ٹی امپلائز اے اس کے لیے ایک کالم بن جائے گا اے ہیٹ ایم اس کے لیے دوسرا کالم بن جائے گا اور فائنلی ہمارے پاس ایک کالم آ جائے گا کنکلوژن کے لیے اور پریمسز کو فل کرتے ہوئے پہلا پریمائز میں چونکہ امپلیکیشن کا کالم ہے یہ تو اس میں ایف والی انٹریز کو پہلے فل کریں گے دوسرا جو ہے وہ ہے کنجنکشن کا تو اس میں ٹی والی انٹریز کو پہلے فل کریں گے اور ایف والی انٹریز ہم بعد میں کرتے ہیں اور پھر ہم کنکلوژن کا کالم جو ہے وہ بھی کنجنکشن ہے تو اس میں بھی ہم ٹی والی انٹریز کو پہلے فل کرتے ہیں اور باقی والی انٹریز ساری ایف ہو جاتی ہیں اب اسٹیٹمنٹ کو انالائز کرنے کے لیے اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہم کریٹیکل روز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس ٹیبل میں صرف دو ہی کریٹیکل روز ہیں اس میں پہلی اور ففتھ رو جو ہے اٹس کریٹیکل رو اور اس کی کورسپونڈنگ ویلیوز چونکہ دونوں کی دونوں ٹی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آرگومنٹ ہمارا ویلڈ نہیں ہے تو we have analyse our first example تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اف یو آر اویک اب انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے اف یو آر اویک تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ your teacher discrete mathematics teacher is interesting there is possibly some other reason why you are awake okay میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ شاید اس لیے جاگ رہے ہوں گے کہ میں کوئی انٹرسٹنگ بات ان کو بتاؤں گا تو اس کے انتظار میں جو آگ رہے ہوں گے تو انٹرسٹنگ بات کے طور پہ we come back to the problem which I gave you last time جو پزل جس کی ہم نے بات کی تھی پچھلے دفعہ اس پہ ہم آتے ہیں اس پزل میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا کیا تھا ہم نے پزل میں ہم نے کہا تھا کہ پرسن از واکنگ تھرو جنگل اور جنگل میں جانے کے بعد پھر وہ دو راستے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک راستہ جو ہے وہ ہے جس پہ اسے جانا چاہیے اور دوسرا راستہ وہ ہے وچ لیڈس ٹو سم مارشز اس پہ اسے نہیں جانا چاہیے اور وہاں پہ دو آدمی دو بھائی کھڑے ہیں ان دونوں میں سے ایک ہمیشہ سچ بولتا ہے اور دوسرا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اب اس نے ان دونوں میں سے ایک سے سوال پوچھنا ہے نہ تو اسے یہ پتا ہے کہ راستہ کون سا ٹھیک ہے اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے سچ کون بولتا ہے اور جھوٹ بولنے والا بھائی کون سا ہے اب اس نے ان سب ان دونوں میں سے کسی ایک سے ایک سوال پوچھنا ہے اور سوال پوچھتے ہوئے اسے پتا نہیں ہوگا کہ وہ جس آدمی سے سوال پوچھ رہا ہے وہ سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے اس نے سوال کو اس طریقے سے فریز کرنا ہے کہ وہ دونوں کا اینڈ بن جائے یہ میں نے آپ کو ہینڈ کے طور پہ بتایا تھا کہ دونوں کے رسپانس کٹھے آ جائیں دونوں کے رسپانس جب ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کنجنکشن ٹرو اور فالس کا ہمیشہ فالس ہوتا ہے تو اس سے جو اس کے پاس آنسر آئے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا رستہ ہے جس پہ اسے نہیں جانا چاہیے دین ہی ول گو ٹو دا وے جہاں پہ اسے جانا چاہیے کوشچن اس طرح بنے گا میں اگر تمہارے بھائی سے یہ پوچھوں کہ گاؤں کی طرف راستہ کون سا ہے تو وہ مجھے کیا جواب دے گا اگر یہ سوال اس نے سچ بولنے والے سے پوچھ لیا تو وہ اس کو صحیح بتائے گا کہ میرا بھائی تمہیں دلدل کی طرف جانے کا مشورہ دے گا اور اگر اس نے جھوٹ بولنے والے بھائی سے یہ سوال پوچھ لیا تو وہ اسے غلط جواب دے گا کہ میرا بھائی تمہیں دلدل کی طرف جانے کا مشورہ دے گا تو دونوں کے جواب ایک ہی آئیں گے کہ میرا بھائی تمہیں دلدل کی طرف جانے کا مشورہ دے گا تو اس سے پتا چل جائے گا اسے کہ دلدل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے اور ظاہر ہے کہ پھر دوسرے رستے پہ اسے جانا چاہیے and I think it's enough for lecture اگلے لیکچر میں ہم نے کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ان کی کچھ اپلیکیشنز کر سکیں اور میرا ہم کریں گے ان کی applications in digital circuit design میں لاجک کو ہم امپلائی کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاجک کی بہت سی اپلیکیشنز ہیں ہم ساری اپلیکیشنز تو کور نہیں کر سکیں گے صرف ہم ایک ہی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہم کریں گے تو our next lecture will be about that application okay goodbye